حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ باریک ریشم اور موٹے ریشم سے منع فرماتے تھے مگر جو اتنا سا ہو اسے جائز فرماتے تھے یہ کہتے ہوئے راوی ابو عثمان رحمہ اللہ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا پھر دوسری انگلی سے پھر تیسری انگلی سے پھر چوتھی انگلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع فرماتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیس